آئیے آج سورت الاعلی کی تکمیل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتجنبها الاشقا ویتجنبها الاشقا یہاں نون مشدد ہے غن نہ کریں گے اشقو اوپر کی طرف ایک الف کے برابر آواز کھینچیں گے وقت کی صورت میں اور وصل کی صورت میں اشق الذی ہوگا الْأَشْقَى اب یہاں لا مشدد ہے اس کو پڑھنے کے لیے الف پر زبر لائیں گے الذي الذي يصلى يصلى النار الكبرى النار الكبرى یہاں بھی نون غنہ کریں گے را پر پڑھیں گے اور یہ را بھی پر ہوگا اور باقی قلقلہ الذي يصلى النار الكبرى الذي ثم لا يموت می مشدد ہے غن نہ کیجیے سم فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى دال کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اور یہاں نون پر اخفا ہوگا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسمه پر ہوگا اسم کا اسم ربه رسم ربه ربی ہی پر ہوگا اور سواد ربه ربی ہی فصلى ربی تؤثرون الحياة الدنيا الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا یہ حمزہ جھٹکے سے پڑھا جائے گا تؤثرو اور اور ہوگا اسی طرح یہاں دیکھیے الدنیا یہاں نون ساکن کی بات یا ہے ظاہری طور پر تو آپ سوچیں گے کہ یہاں ادغام بغنہ ہونا چاہیے لیکن ادغام بغنہ جو ہے اس کی شرطی تھی کہ دو کلموں میں ہو نون ساکن اور جو اس کے حروف ہیں غنے کے ادغام کے ینمو اگر دو کلمے ہوں تو وہاں ادغام بغنہ ہوتا ہے یہ ایک ہی کلمہ ہے لہذا یہاں ادغام نہیں ہوگا بلکہ اظہار مطلق اسے کہتے ہیں نون کا اظہار ہوگا بل الحیات سیون والآخرة والآخرة والآخرة والآخرة ول آخی رو رو آپ روکوپور پڑھیے اور یہاں ادغام ہونے کے ساتھ کیجیے خیر وأبقى روک وأبقى إن هذا إن هذا لفي الصحف الأولى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم